اصلاح کے نتائج ان احکام کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے جنگ کو ان تمام وحشیانہ افعال سے پاک کر دیا جو اس عہد میں جنگ کا ایک ضروری جز بنے ہوئے تھے اسیران جنگ اور سفرا کا قتل معابدین کا قتل معاہدین کا قتل مجروحین جنگ کا قتل غیر اہل قتال کا قتل اعضا کی قطع و برید مردوں کی بے حرمتی آگ کا عذاب لوٹ مار اور قطع طریق فصلوں اور بستیوں کی تخریب بد عہدی اور پیمان چکنی فوجوں کی پراگندگی اور بد نظمی لڑائی کا شور و ہنگامہ سب کچھ آئین جنگ کے خلاف قرار دے دیا گیا اور جنگ صرف ایک ایسی چیز رہ گئی جس میں شریف اور بہادر آدمی دشمن کو کم سے کم ممکن نقصان پہنچا کر اس کے شر کو دفع کرنے کی کوشش کریں اس اصلاحی تعلیم نے آٹھ سال کی قلیل مدت میں جو عظیم و شان نتائج پیدا کیے ان کا بہترین نمونہ فتح مکہ ہے ایک طاقت پر دوسری طاقت کی فتح اور خصوصاً دشمن کے کسی بڑے شہر کی تسخیر کے موقع پر وحشی عرب ہی میں نہیں بلکہ متمدن روم اور ایران میں بھی جو کچھ ہوتا تھا اسے پیش نظر رکھیے اس کے بعد غور کیجئے کہ وہی عرب جو چند برس پہلے تک جاہلیت کے طریقوں کے عادی تھے اس شہر میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں جس سے آٹھ برس پہلے ہی ان کو بری طرح تکلیفیں دے دے کر نکالا گیا تھا اور انہی دشمنوں پر فتح حاصل کرتے ہیں جنہوں نے ان فاتحوں کو گھر سے بے گھر کرنے پر ہی قنایت نہیں کی تھی بلکہ جس جگہ انہوں نے جا کر پناہ لی تھی وہاں سے بھی ان کو نکال دینے کے لیے کئی مرتبہ چڑھ کر آئے تھے ایسے شہر اور ایسے دشمنوں پر غلبہ حاصل ہوتا ہے مگر کوئی قتل عام نہیں کیا جاتا کسی قسم کی لوٹ مار نہیں ہوتی کسی کی جان و مال اور عزت و آبرو سے تارز نہیں کیا جاتا پرانے اور کٹے دشمنوں میں سے بھی کسی پر انتقام کا ہاتھ نہیں اٹھتا تسخیر شہر کی پوری کاروائی میں صرف چوبیس آدمی مارے جاتے ہیں اور وہ بھی اس وقت جبکہ دس درازی میں پیش قدمی خود ان کی طرف سے ہوئی سالار فوج داخلہ سے پہلے اعلان کر دیتا ہے کہ جب تک تم پر کوئی ہاتھ نہ اٹھائے تم بھی ہاتھ نہ اٹھانا شہر میں داخل ہوتے ہی منادی کی جاتی ہے کہ جو کوئی اپنا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے گا اسے امان ہے جو کوئی ہتھیار ڈال دے گا اسے امان ہے اور جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اسے بھی امان ہے پھر تکمیل تسخیر کے بعد فاتح سردار کے سامنے وہ دشمن ایک ایک کر کے لائے جاتے ہیں جنہوں نے اسی شہر میں اس کو تیرہ برس تک انتہائی اذیتیں پہنچانے کے بعد آخر جلاوطنی پر مجبور کیا تھا اور جو گھر سے نکالنے کے بعد اس کو اور اس کے دین کو دنیا سے مٹانے کے لیے بدر اور عہد اور جنگ احزاب میں بڑی بڑی تیاریاں کر کے گئے تھے یہ دشمن گردنیں جھکائے ہوئے آ کر کھڑے ہوتے ہیں فاتح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں اب تم کیا امید کرتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا مفتوح شرمساری کے ساتھ جواب دیتے ہیں کہ تو فیاض بھائی ہے اور فیاض بھائی کا بیٹا ہے اس پر فاتح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جاؤ تم آزاد ہو آج تم سے کوئی باز پرس نہیں یہ صرف جان ہی کی بخشش نہ تھی بلکہ اس کے ساتھ فاتح اور اس کی فوج نے ان جائیدادوں کو بھی انہی کے حق میں معاف کر دیا جو آٹھ برس پہلے ان کی ملک تھیں تاہم ان میں کچھ ایسے شدید دشمن بھی تھے جن کی ایزا رسانی حد برداشت سے بڑھی ہوئی تھی فاتح نے شہر میں داخل ہونے سے پہلے حکم دے دیا تھا کہ ان میں سے جو کوئی ملے اسے قتل کر دینا مگر جب ان پر قابو چل گیا تو وہ بھی اس خلق عظیم و عمیم سے بے فیض نہ رہے حبار بن اسود جو فاتح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوان بیٹی سیدہ زینب کا قاتل تھا عاجزی کے ساتھ مسلمان ہوا اور معاف کیا گیا وحشی بن حرب جس نے فاتح کے نہایت محبوب چچا کو قتل کیا تھا مسلمان ہوا اور بخشا گیا ہند بنت اتبا جو حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کر چبا گئی تھی اپنی انتہائی شقاوت کے باوجود فاتح کے غضب سے محفوظ رہی اور آخر افو درگزر کا دامن اس کے لیے بھی وسیع ہوا سب سے بڑے دشمن اسلام ابو جہل کا بیٹا اکرما جو خود بھی بڑا دشمن اسلام تھا مسلمان ہو کر آیا اور جلیل القدر صحابہ کی صف میں شامل کیا گیا ان کے علاوہ عبداللہ بن ابی سارا اور قاب بن زہیر بھی جو سب کے سب فاتح کے جانی دشمن تھے معاف کیے گئے صرف حویرس بن نقیز عبدالعضا بن قتل اور مقیس بن سبابہ قتل کیے گئے سو وہ بھی دشمنی کے جرم میں نہیں بلکہ خون کے قصاص میں یہ تھی وہ اصلاح جو صرف آٹھ سال کے اندر دنیا کے سب سے زیادہ وحشی قوم میں کی گئی آج اس تہذیب و تمدن کے زمانے میں بھی دنیا کی مہذب ترین قومیں جب کسی دشمن کے شہر میں فاتحانہ داخل ہوتی ہیں تو سب کو معلوم ہے کہ مفتوح شہر پر کیسے کیسے مظالم توڑے جاتے ہیں بیسویں صدی کی پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں تہذیب مغرب کے علم برداروں نے ایک دوسرے کے ملک میں گھس کر جو تباہیاں پھیلائیں ان کا نظارہ دیکھنے والی آنکھیں ابھی تک موجود ہیں اس کے مقابلے میں غور کرو کہ اب سے چودہ سو برس پہلے کیے تاریخ زمانے میں جبکہ دنیا کی تہذیب کا علم خسرو پرویز اور ہر جیسے بادشاہوں کے ہاتھ میں تھا عرب کی ایک ان پڑھ اور بادیہ نشین قوم نے اپنے بدترین دشمنوں کے شہر میں داخل ہو کر جو شریفانہ برتاؤ کیا وہ کیسی زبردست اصلاح کیسی اعلیٰ اخلاقی تربیت اور کیسے صحیح اور مضبوط عسکری ضبط و نظم کا نتیجہ ہو سکتا تھا